حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول سانڈے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں اسے کھاتا ہوں نہ حرام کرتا ہوں سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار تین سو بیس